سے پکڑو تم اللہ کی رسی کو اکٹھے ولا اور نہ تفرقہ کرو تم وز نعمت اللہ علیکم اور یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی اذ کن تم آدان جب تھے تم دشمن فعلقا پھر اس نے محبت ڈال دی بین قلوبکم درمیان تمہارے دلوں کے فاصبح تم پھر ہو گئے تم بے نعمت ہی ساتھ اس کی نعمت کے اخوانا بھائی بھائی وکن تم اور تھے تم اعلی شفا خفرت من النار آگ کے گڑھے کے کنارے پر فن قدا کم منہا پھر اس نے بچا لیا تم کو منہا اس سے اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں الحمتا تاکہ تم ہدایت پاؤ او التکم من کم اور چاہیے کہ ہو تم میں سے امتن ایک جماعت یدون خیرے جو بلائیں طرف نیکی کے ویا یا مرون بالمعروف اور حکم کریں نیکی کا و ین ہونا انل کر اور منع کریں برائی سے بلائے کا ہم المفل اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی اس سے پہلی آیت میں اللہ نے آل کتاب کی ایک شرارت کا ذکر کیا آل کتاب یہود و نصارہ یہ تمہارے اتنے بدترین دشمن ہیں کہ یہ تمہیں پھر یا یہودی بنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا عیسائی لیکن ایمان والوں تم اللہ سے ڈرتے رہو اللہ سے ڈرتے رہو جو حق ہے اس سے ڈرنے کا اللہ سے ڈرنے کا حق ایک مفہوم کے اعتبار سے تو یہ ہے آن یوز کرا والا یونسا کہ اللہ کو یاد کیا جائے اور اللہ کو بلایا نہ جائے چاہے سرن ہو چاہے اعلانیتَََََََََََََ ہو ظاہر ہو باتن ہو تنہائی میں ہو مجلس میں ہو آئز کرا اللہ کو یاد کیا جائے اور اللہ کو کبھی بلائے نہیں ہر مقام پہ اس کے دل کے اندر یہ خیال موجود ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر میں نافرمانی کروں گا اگر میں ظلم کروں گا بے شک کسی انسان کو پتہ نہیں چلے گا انسان مجھے نہیں دیکھے گا لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ مجھے سزا بھی دینے پر قادر ہے یوز کرا ہر مقام پہ اس انسان کے دل میں جب اللہ کا ذکر ہوگا اللہ کی یاد ہوگی تو یہ آدمی گناہوں سے بچتا رہے گا والا اور دوسری چیز والا یوسا اور ایک قول کے مطابق کہ اللہ کی اطاعت کی جائے والا یوسا اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے ہے یہ مشکل مقام کہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ ہر وقت اس طریقے پر رہے کہ وہ اللہ کی فرما برداریاں ہی کرتا رہے اور کبھی اس سے گناہ نہ ہو مشکل مقام یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حق کا توقات ہی جو حق ہے اللہ سے ڈرنے کا صحابہ کرام پر یہ بات بڑی دشوار گزری صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اللہ سے ڈرنے کا حق کون ادا کر سکتا ہے یہ تو بہت مشکل کام ہے بڑے پریشان ہوئے قرآن مجید نے ایک دوسری آیت نازل کی اللہ سے ڈرتے رہو مستطا تم جتنی تمہاری طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو کہ جتنی اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے اس کے مطابق اللہ کی عبادت بھی کرو اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ یہاں جو فرمایا اتق اللہ حق تو ہی اللہ سے ڈرتے رہو جو حق ہے اللہ سے ڈرنے کا ولا تم تن اللہ مسلمون تم نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو فرما بردار ہو کہ تم کام کرتے جاؤ کام کرتے جاؤ کہاں تک کام کرتے جاؤ کہ جب تمہاری موت آ جائے اور موت تمہاری اس حال میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے بن کے اللہ کے مہمان بن کے اللہ کے پاس چلے جاؤ کیونکہ جانا تو سب نے ہے جو بھی اس دنیا کے اندر آیا سب نے دنیا سے جانا ہے مرنا ہے لیکن کوئی وہ ہے جو اللہ کے پاس جائے گا اللہ کا مہمان بن کر کے اور صورت کے اندر اللہ نے فرمایا یہ لوگ اللہ کی دربار میں حاضر کیے جائیں گے وفدا وفد یعنی سوار کر کے کہ ان کو سوار کر کے اللہ کی دربار میں پیش کر دیا جائے گا ان کا اکرام ہوگا لیکن یہ مومنین متقین کا اکرام ہوگا وہ نقشر المجرمین یوم دن ظر کا اور مجرموں کو اس دن ہم اکٹھا کریں گے زور کا خوف کی وجہ سے ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی یا پیلی ہو جائیں گی یا تخافتون بینم چپکے چپ کے چپ کے باتیں کریں گے اللہ بستم اللہ یوما اور جی دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں اتنی مولت ہی نہیں دی دنیا کے اندر تو ہم صرف ایک دن رہ کے آئے اگر سو سال بھی گزار کے گیا تو مجرم آدمی یہی کہے گا مجرم آدمی یہی کہے گا کہ دنیا کے اندر ہم نے ایک دن گزارا اللہ فرماتے ہیں کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون اور اسلام کی حالت میں موت تب آئے گی کہ جب یہ آدمی اسلام والی زندگی گزارے گا اسلام والی زندگی گزارے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی فرما برداری والی زندگی گزارے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آدمی مرتے وقت مسلم بن کے اللہ کا مہمان بن کے اللہ کے پاس جائے گا اس کی مختصر جیسی مثال دیکھو باقی بڑی بڑی فرما برداریاں تو رہی الگ مسواک لکڑ کی مسواک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنا دوام فرماتے اتنا دوام فرماتے اتنی محبت کرتے لکڑ کی مسواک کے ساتھ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب صبح سویرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں تو آپ کا عمل کیا ہوتا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے صورت آل عمران کا آخری رکو تلاوت کرتے تھے صورت آل عمران کا ان نفی خلق السماوات والارض وقت اللیل والنہار سے آخر تک یہ صورت آل عمران کا آخری رکو تلاوت کرتے ثم یشو صفاہ بس کے پھر آپ مسواک کرتے اپنے منہ کو ملتے مسواک کے ساتھ کہ لکڑ کی مسواک استعمال فرماتے تھے وضو مکمل کیا تاجد کی نماز ادا کی بظاہر یہ ایک معمولی جیسا عمل ہے لیکن ملا علی کاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی مسواک کے اوپر دوام کرتا ہے ہمیشگی کرتا ہے مسواک کے ساتھ محبت کرتا ہے اس آدمی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا اور فرمایا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس آدمی کی دنیا سے جاتے ہوئے آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہو گیا کہ مرتے وقت وہ آدمی اور اسی لیے مشورہ پہلی بھی گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتاکم شہادت اللہ الہ الا اللہ اپنے مردوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی اشہد اللہ اللہ کی تلقین کرو محدثین کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی قریب المرگ ہو جائے مرنے کے قریب ہو جائے اس کے پاس بیٹھ کر کے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھو لیکن اس کو حکم نہ دو کہ تو پڑھ اس کو حکم نہ دو بلکہ بلند آواز سے بیٹھ کے پڑھو تاکہ وہ بھی تمہاری آواز سن کر کے پڑھنا شروع کر دے اگر اس کو کہا کہ تو پڑھ تو چونکہ وقت ہے انتہائی سختی کا بڑا مشکل وقت ہے کہیں اس کی زبان سے انکار نہ نکل آئے اگر انکار نکل گیا تو ظاہر ہے اس کی آخرت خراب ہو جائے گی مرتے وقت اس آدمی کے پاس بیٹھ کر کے کلمہ شہادت پڑھو اور جس آدمی نے مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھ لیا تو معال اور انجام یہ ہوگا کہ آخر کار وہ جنت میں پہنچ جائے گا ولام تو نہ مسلم واہ تسم بحب اللہ جمی مضبوطی سے پکڑو احتسام کا معنی کل بھی گزرا یہاں مانا مراد ہوگا تمسکو بے حب لہ حبل حب اللہ کی رسی مراد کیا ہے بے حب بے کتاب اللہ ایک معنی بے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو دوسرا معنی وا سم بے دین اللہ جمی اللہ کے دین کو اللہ کے دین کو اور دین نام ہے کتاب اللہ کا اور سنت رسول اللہ کا ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے دین واہ تسم بے اللہ جبین مضبوطی سے پکڑ لو تم اللہ کی رسی کو جمین سارے اکٹھے ہو کر کے والا تفر رکھو اور تفرقہ نہ کرو ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ عمر حبل الممدود قرآن مجید ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دی ہے من تمس کا بھی جس نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو جس طرح ایک آدمی چھت پر چڑھنے کے لیے ایک سیڑھی ایک سہارا بنا لیتا ہے اسی طرح اس کے لیے خدا تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو گیا کیونکہ اس نے اللہ کی رسی کو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو گیا لیکن اگر ایک آدمی کتاب اللہ کے قریب ہی نہیں جاتا اور کتاب اللہ کا اسے پتہ ہی نہیں ہے تو وہ اللہ کے قریب کیسے جائے گا بے شک بعض اوقات انسان گناہ کی وجہ سے انسان پہ کچھ نہ کچھ غفلت اتاری ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی جس طرح رسی پر گرفت کمزور ہو جاتی ہے لیکن رسی ہاتھ سے چھوٹتی نہیں ہے اسی طرح ایک مومن بندہ وقتی طور پر اس سے غفلت ہو جاتی ہے کہ کتاب اللہ اس کے ہاتھ سے چھوٹی نہیں لیکن غفلت ہو گئی سہو وہ ظہول ہو گیا نسیان ہو گیا فرمایا واد تسم بےحب اللہ جمیم والا تفر آپس میں تفرقہ نہ کرو اب لا تفر انل اسلام اسلام سے تفرق اور تفریق اختیار نہ کرو اسلام وہی ان الدین عند اللہ الاسلام اب اس میں تو بڑی لمبی تفصیل ہے اسلام کے مقابل جو فرقے اس دنیا کے اندر پیدا ہو گئے خارجی ہیں رافضی ہیں جبریہ ہے قدریہ ہے مرجیہ ہے کرامیہ ہے جامیہ ہے یہ تو ہیں بڑے بڑے فرقے یہ بڑے بڑے فرقے ہیں یہ رافضی بھی ہیں خارجی بھی ہیں اور کرامیہ بھی ہیں جہمیہ بھی ہیں مرجیہ بھی ہیں یہ بڑے بڑے فرقے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے اندر ان لوگوں کے رد پر بہت سارے ابواب قائم کیے بہت سارے ابواب قائم کیے کہ کرامیہ کا رد ہے مرجیہ کا رد ہے پھر جامعہ کا رد ہے اسی طرح اور جو خارجی ہیں رافضی ہیں ان پر تراجم قائم کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تو بڑے بڑے فرقے ہو گئے اب ان بڑوں کی آگے شاخیں جو ہیں وہ اگر شمار کی جائیں تو وہ بہتر فرقے بن جاتے ہیں یہ سارے کے سارے اسلام کے بالمقابل آگے خارجی ہیں رافضی ہیں جامعہ ہے کرامیہ ہے جبریہ ہے قدریہ یہ سارے اسلام کی بالمقابل آگے اللہ فرماتے ہیں لا تفرق اسلام سے جدا ہو کر کے نہ ادھر جاؤ اور نہ ادھر جاؤ اسلام سے جدا ہو کر کے کتاب اللہ سے ہٹ کر کے حدیث رسول اللہ سے ہٹ کر کے نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ ولا تفرق تفرقہ نہ کرو اللہ علیکم یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو علیکم جو اس نے تم پر کی ایمان والو اللہ نے جو تم پر مہربانی کی اس مہربانی کو یاد کرو ایز کم تم آدان جب تھے تم دشمن مکی زندگی کو بھی دیکھ لو مدنی زندگی کے اندر بھی دیکھ لو کہ مکے کے اندر تو عداوت اس طرح چلتی تھی سب سے بڑا قبیلہ تھا قریش کا قریش والے غیر قریش کو تو اپنے نزدیک بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے بلکہ جو طاقتور جماعتیں تھیں وہ کمزوروں پر ظلم کرنا اپنا حق سمجھتے تھے اب آپس میں عداوت تھی اسی طرح مدینے کے اندر اوس خزرج یہ اصل میں تو تھے ایک باپ کے دو بیٹے ایک باپ کے دو بیٹے تھے لیکن ان کی عداوت ایک آدمی قتل ہو گیا اس مقتول کے وارث اٹھے دوسرے کو قتل کر دیا ایک سو بیس سال تک اوس اور حضرت کے درمیان یہ لڑائیاں چلتی رہیں ایک سو بیس سال تک لیکن اللہ نے کیا مہربانی کی کیم آدان تم آپس میں دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اُلْفُتْ ڈال دی محبت ڈال دی محبت درمیان تمہارے دلوں کے کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو ایسا جوڑ دیا کیونکہ اللہ فا یو و تالیف تالیف یہی کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کی تالیف ہے تالیف کا یہی معنی تھا جوڑنا متفرق اجزاء کو جوڑ دیں اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا اتنا جوڑا اتنا جوڑا تم بے نعمتی اخوانہ پھر ہو گئے تم ساتھ اس کی نعمت کے اس کی مہربانی کے اخوانہ بھائی بھائی اب کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ مہاجر ہے یہ انصاری ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے نہیں بلکہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور اس اخوت کا نتیجہ کہ جب مہاجر مدینے پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواقعات بھی قائم کی فلاں آدمی فلاں کا بھائی ہے فلاں آدمی فلاں کا بھائی ہے اور پھر مدینے والوں نے ایسا کام کیا اور بہت ساری مثالیں ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کچھ عطیے عطا فرمائے جاگیر انصار نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم اس وقت کوئی مال قبول نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے مہاجر بھائیوں کو اسی طرح نہیں دیا جاتا یہ الفت کس نے ڈال دی ان کے دلوں کے اندر الفت ڈالی اللہ نے کیوں الف ڈالی اس لیے کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول مان لیا اور ان کی اطاعت کی بے نعمتی اخوان وکن تم اعلیٰ شفا خفرا تم النار شفا کنارہ خفرا گڑا مراد ہے جہنم کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے اب جہنم میں گرنے سے ایک چیز رکاوٹ تھی کہ جب تک تم زندہ ہو تو زندہ آدمی تو نہ جنت میں نہ جہنم میں اے موت آئی فوراً سیدھے جہنم کے اندر گر گئے لیکن اس اللہ کی مہربانی ان کا منہا اللہ نے بچا لیا تم کو منہا اس جہنم کے گڑے سے صحابہ کرام کی اللہ نے کیسی عجیب مدہ بیان فرمائی کہ انصار و مہاجرین پہلے ان کا کیا حال تھا لیکن اللہ نے ان کو جہنم سے بچا کر کے جنت کا حقدار بنا دیا اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں کبھی بدگمانی نہ کرنا کبھی بدگمانی نہ کرنا اور کچھ ہو نہ ہو کم از کم اتنا تو ہے کہ ان صحابیوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو کیا اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے تو سامع ہو ادو یا وا ہو کل بھی اب سارا تو کہ آپ کو آپ کی باتوں کو میرے کانوں نے سنا آپ کی باتوں کو میرے دل نے یاد کیا اب سارا تو آپ کے چہرہ انور کو میری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ کس طریقے پر بات کر رہے ہیں اب صحابہ کرام جب اتنی شان والے لوگ ہیں تو ہمیں صحابہ کے بارے میں کبھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کوئی صحابی بھی ہے بدگوانی کرو گے تو ایمان باقی نہ رہے گا کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں کزار کا یوبین اللہ آیات ہی لال لکم اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ سیدھی راہ تم چاہتے ہو تو اللہ کی آیتوں کے پیچھے چلو اور صرف اپنی ذات کی فکر نہ کرو کہ جی صرف میں بچ جاؤں نہیں بلکہ ساری امت کی فکر کرو ولتکم من کم یدون عل الخیر چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک امت جو دعوت دے طرف خیر کے طرف بلائی کے ایک جماعت عال علم کی ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتی رہے لیکن عال علم کی دعوت ہو جاہل آدمی دعوت دینے کی اہلیت نہیں رکھتا عالم آدمی دعوت کی اہلیت رکھتا ہے یا مرون بالمعروف حکم کرے نیکی کا معروف اور منکر کا معنی پہلے میں نے بتایا تھا معروف یہ سیگا ہے اس میں مفول کا عارفہ یا عارفوں سے جس کا معنی آتا ہے پہچانی ہوئی چیز پہچانی ہوئی چیز نیکی ایسی چیز ہے جو مومن کی جانی پہچانی ہوئی چیز ہے نیکی مومن کی جانی پہچانی ہوئی چیز ہے اور مونکار یہ بھی سیگا اس میں مفول کا ہے اس کے معنی آتے اوپری چیز اجنبی چیز برائی مومن کے اعتبار سے اجنبی ہے کہ مومن برائیوں سے اجنبی ہوتا ہے کہ برائی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا مرون انل معروف ہے یونا انل منکر المل مفل یہی لوگ فلاح پانے والے کہ خود بھی نیکی کا کام کریں دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں ان کو کامیابی مل جائے گی اللهم ربنا تقبل منا صلى الله تعالى على خلقه محمد وصحبه